ابو معاویہ اور خالد بن حارث نے ہمیں حدیث سنائی کہا ہمیں ہشام نے اسی سنت کے ساتھ حدیث بیان کی ان دونوں کی حدیث میں ہے اس عورت نے اسے باندھ دیا اور ابو معاویہ کی حدیث میں ہے حشرات الارض کھا لیتی صحیح مسلم حدیث نمبر پانچ ہزار آٹھ سو چھپن